محرم کے مہینے جو کہ سال کا ابتدائی مہینہ ہے اسلامی سال کہتے ہیں اس کا ابتدائی مہینہ محرم سے شروع ہوتا ہے جو ہی یہ مہینہ آ جاتا ہے یعنی سال شروع ہوتا ہے تو ہمارے پاس بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں مثلاً نئی نویلی دلہن ہے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے بھجا دیا جاتا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے کے ساتھ ہی دلہا دلہن کو نہ دیکھے یا پھر دلہن دلہے کو نہ دیکھے دوستوں اور بھائیوں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح اس مہینے کو منہوس سمجھا جاتا ہے بدترین عقیدہ ہے بدترین بات ہے کہ اس مہینے کو برا سمجھا جائے اسی طرح اس مہینے میں شادیوں کو برا سمجھا جاتا ہے ہمت نہیں کر سکتے لوگ کہ اس مہینے میں شادی کریں اور یوں سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں شادی کرے تو پھر پنپتے نہیں پنپتے نہیں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں بے برکت ہے بری چیز بہت بری عقیدے عقیدے میں بگاڑ آ گیا کیا جن گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ سب محرم کی شادیاں ہیں جتنے طلاق کے واقعات ہو رہے ہیں کیا وہ محرم ہی کی کی ہوئی شادیاں ہیں اتنا برا عقیدہ ہے جو ہمارے اندر آ گیا اور یہ کہ میں گوشت کے کھانے سے یا اور خوشی کی کسی تقریب سے منع عقیدے کا بگاڑ ہے دوستوں عقیدے کا بگاڑ ہے کلمے کی تجدید کیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیے کسی کسی سے نہیں ہوتا دنیا میں وہ نہیں جو کچھ ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نفا اور نقصان اللہ پاک کی طرف سے اسی طرح محرم کے مہینے کے ساتھ ہی شہادت کے قصے سننا اور سنانے کا بھی رواج چل پڑا ہے عام ہے بات برسوں سے چل رہی تھی اسی طرح شربتوں کا پینا اور پلانا یہ بھی چل رہا ہمارے دوستو یہ سب باتیں وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں حرام اور ناجائز محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر شہادت کے قصے چل پڑتے ہیں اور تقریباً لوگوں کو نسلوں کو یہی معلوم ہے کہ شہادت بولے تو حضرت حسین کی شہادت چیز ہے جو آ گئی ہمارے پاس ان بچوں سے اگر پوچھا جائے بلکہ بڑوں سے بھی پوچھا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دنیا سے گئے ان کی وفات کیسی ہوئی شاید جواب ملنا مشکل ہے حضرت حسین کے بارے میں پوچھے تو پتا چلے گا کہ کیسا خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر پوچھ کیا جائے کہ ان کی وفات کیسی ہوئی تو شاید بتانا مشکل ہے لوگوں کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی اگر پوچھ لے تو شاید بتانا مشکل ہے لگتا ایسا ہے کہ بس اسلام میں شہادت حضرت حسین کی کیا ایک ہی شہادت ہے اسلام کیا اسلام کا شہید ہی ہے کیا تو نہیں بہت کے شہیدوں کا کیا ہے بدر کے شہیدوں کا کیا ہے جی اور غزوات میں جو گئے ان کی شہادتوں کا کیا ہے کوئی خصہ نہیں ان کی فضائل نہیں بس ختم سب بند پڑا ہوا شہادت کا خصدہ ہے ہمارے پاس رضی اللہ تعالی عنہ اور سب کو معلوم ہے یہ ان کا چلایا ہوا قضیہ ہے ان لوگوں کا چلایا ہوا کس سے ہے یہ کارنامے ہیں ان لوگوں کے شربتوں کا پینا اور پلانا اس کو منحوس سمجھنا اس میں شادیاں نہیں کرنا اس میں گوشت نہیں کھانا خوشی کی تقریب نہیں کرنا جی یہ شہدین چنانا سنانا سنانا یہ سب ان لوگوں کا چلا ہوا ہے جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ سننی نہیں ہے جن کا اہل سنت اور جماعت جس کا کوئی تعلق نہیں ان کا چلا ہوا خطہ ہے اور اہل سنت و جماعت صحیح عقیدہ رکھنے والے صحیح علم یقین رکھنے والے ایمان والے ان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں ماں بولتے ہیں کہ یہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اور یہ جناب سننی نہیں ہے جی وغیرہ وغیرہ وہ چل رہا ان کے پیچھے دوستوں عقیدوں کا مسئلہ ہے عقیدوں کی اصلاح کی اصلاح ایک اور بات دیکھو مہینے اور دن اور رات کبھی منہوس نہیں ہوا کرتا کبھی بھی نہیں نہیں منہوس اصل نفلست اور برکت کا تعلق آدمی کے اپنے امال ہے عمل اس کا اچھا ہے تو برکت ہے عمل اگر خراب ہے تو نحوست ہے اسی وجہ سے نیکیوں میں برکتیں ہیں گناہوں میں نحوست ہے یہ سیدھی سادی بات ہے نماز پڑھے تو برکت ہے نہیں پڑھے تو نحوست ہے سنت پر چلے تو برکت ہے خلاف سنت چلیں گے تو نحوست ہے ظلم کریں گے تو نبوست ہے عدل و انصاف اور اقربا پروری رحم کا معاملہ کریں گے تو برکت ہے بس اب دیکھتے جائیے اس طرح یہ ایک سیدھی سادی بات ہے نیکیوں میں برکت ہے گناہوں میں نحوست ہے نکیم محرم اور سفر میں نحوست ہے اور ربیع الاول میں برکت ہے اس کی کیا اور میں نے اس کا تعلق آدمی کے اپنے اعمال سے کتنا فریب دے گیا شیطان کہ آدمی کو اپنے اوپر سے نکال دیا ہٹا دیا اور برکتوں اور نہرتوں کا تعلق دنوں اور چیزوں کو ڈال کے چھوڑ دیا یہ اندر سے اندر معاملہ اندر کا ہے ہم اچھے ہیں ہمارے امال اچھے ہیں تو باہر کی دنیا بھی اچھی ہے ہم اگر خراب ہیں ہمارے امال خراب ہیں تو باہر کی دنیا بھی خراب ہے یہ بات بہن کی اور ایک بات آسورا کے تعلق محرم اشر محرم کا جو تعلق ہے عاشورہ کا جو تعلق ہے اس کا حضرت حسین سے ہی تعلق ہے اور ابتدا ہے یہ بھی غلط ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے نہ صرف پہلے بلکہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے سے آشورہ کی فضیلت ہے اسلام کے آنے سے پہلے تک قصہ ہے یہ بہت بہت پرانی چیز ہے دس محرم کی فضیلت اچھا، جو کام اس میں کرنا ہے وہ تو نہیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنے کے کام کو دین سمجھ رہے ہیں کرنے کی جو چیز ہے نا میرے دوست اس کے اندر وہ صرف اتنا ہے محرم کے مہینے میں آشورا کا روزہ ہے اتنا ہے لکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اطلاع ملی یہود روزہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں تو کہا گیا کہ مطالعہ السلام کو نجات ملی تھی اس میں روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا میں حضرت علیہ السلام کے معاملے میں اتباع کا زیادہ خزار میں روزہ رکھوں گا ہم زیادہ خزار آپ نے روزہ رکھا دیکھو اچھی چیز معلوم ہوئی تو فوراً لے لیا آپ سے لے کر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رہے کیوں رکھ رہے ہیں یہ شکرانے میں روزہ رکھ رہے ہیں روزہ ہیں یہ ایک خسوا ہے کہ اچھی چیز ہے تو لے لو بری چیز کا مطلب کہیں بھی کوئی بری چیز ہے نا اچھی چیز ہے قرآن سنت کے مطابق ہے لے لو پکڑ لو اچھا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگلے سال اگر میں رہوں تو پھر میں ایک روزہ اور ملا لوں گا کیوں اس واسطے تاکہ یہود کے روزوں سے مشابت ہٹ جائے روزے میں مشابت نہیں عبادتوں میں مشابت کو رسول پاک وسلم نے گوارا نہیں کیا نہیں چاہیے ان کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق آ جائے ہم دو روزے رہیں گے اسی لیے محرم کے روزے آشور بتا دو روزے ایک تو دسواں روزہ تو ہے دس محرم کا روزہ یہ ایک روزہ اس سے پہلے رکھیے یا اس کے بعد میں رکھیے نہ نو دس یا دس گیارہ یہ روزہ ہے بڑی فضیلت آئی اور فضیلت آئی ایک سال کے گناہوں کی معافی کی بشارت آئی پر حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امر وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہے اور روزے کا رکھنے کا حکم دیا یہ روز یہ کام اور ایک حدیث میں آتا ہے تو چلے بات نے فرمایا روزوں کے نمبر رمضان کے روزوں کے بعد میں اہم ترین روزہ عاشورہ کا روزہ ہے افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ محرم رمضان کے روزوں کے بعد میں افضل ترین روزہ محرم کا روزہ ہے اور فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے تحجد کی نماز یہ کرنے کا کام ہے کریا نہ کہ کالے کپڑے پہن کے غم کا ماحول بنا کے تقریبات کا بائی کاٹ نہیں یہ دن چلے جانتے محرم کا مہینہ چلے جانتے بلکہ اتنی آگے نکل گئی بات یہ ارے کیا ہے بولے ہم تو بچپن سے سنے ہوئے ہیں کسی کتاب میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں کیوں رہے روتا بولے تو اس کی پیدائشی محرم کی نہیں روتے رہتا بولے تو محرم کی پیدائش محرم کی تھا تو روتے رہتا بولے اتنا ماحول میں زہر بول دیا گیا یعنی محرم میں پیدا ہوئے تو روتے رہتا کرتے تو اس کی اٹکے پیدا ہوتی ہنستے رہتے لوگ کہیں کو لگا دی پتا نہیں غم سے تعبیر کر دی گئی برائی سے تعبیر کر دی گئی اس مہینے کی دوستو یہ کرنے کا نہیں یہ عقیدوں کا بگاڑ ہے اصلاح کر کریمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات ہوتا ہے یہ اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا تو دیکھو روزہ رکھنا کتنی بڑی فضیلت آئی کہ بھائی رمضان کے روزے کے بعد معاشرہ کی فضیلت ہے اس روزے کو مت چھوڑیے ایک روزہ اور ملا دیجیے اور کیا فرمایا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد ہم ترین نماز رات کی نماز افضل الصلاح بعد بعض المکتوبہ المقوبہ اللیل فرض نمازوں کے بعد بہت زیادہ پاور والی کوئی نماز ہے بہت زیادہ وزنی کوئی نماز ہے اللہ کے پاس تحجد کی نماز مگر کیا کریں مسئلہ تحجد کا نہیں ہے یا فجر کا ایک مسئلہ یہاں پہ آج تو بتا آگے لے کے جا رہے ہیں ساتھ یا فجر کے لالے پڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ حتیٰ کہ نمازوں کا پابند آدمی بھی فجر کی نماز گول کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ نہیں صاحب وہ ایک نماز نہیں ہوتی میری کیوں صاحب نہیں رات میں دیر سے آتا ہوں دیر سے کھاتا ہوں دیر تک باتیں کرتے رہتا ہوں اس کے بعد دیر سے سوتا ہوں یعنی سہری کے ٹائم پہ سوتے سونے کا ٹائم ہی تو ہے دیر کا ٹائم پہ سو بعض لوگوں کا معمول ہے رات میں ایک بجے کے بعد کھانا معمول بنا ہوا ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھ سے بات ہے کمزوری ہوئی فلاں فلاں مطلب رات میں کب سوتے اور بچ دے کیسا کہ وہ کیا ہے کہ نہیں نہیں ایسا روٹین بنا لیے ہو چلتے رہتے انہیں ملے نہ ملے باتیں کرتے اور تقریبات ہمارے مام معلوم ہے جی وہ گیارہ بجے کے بعد ہی شروع ہوتا ہوں تقریباً اس لیے جو پیٹنٹ لوگ ہیں جہاں دیدہ لوگ ہیں وہ دس بجے کے بعد ہی انٹر ہوتے اس لیے کہ دس بجے سے پہلے جانا جو خوبی ہے تقریبات میں وہ ہونے والا کچھ بھی نہیں ہے گیارہ بجے کے بعد ہی شروع ہونے والا جب ایسا ہوگا واپس جی کب ہوں گی دو تین بجے تو فجر تھوڑی پڑیں گے تحجد کی بات کریں فرض کے لالے پڑ رہے ہیں فجر گول ہو رہی ہے فجر کیا زمانہ تھا عہد رسالت میں ایک منافق کو نماز چھوڑتے چھوڑنے جو ڈر لگتا تھا منافق کو بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں میری ایمان کے اوپر لوگ انگلیاں نہ اٹھا لیں میرا کبر کھل نہ جائے لوگوں کے سامنے سے ڈرتا تھا منافق بھی اور آج یہ کیا صورتحال ہے پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے دین کی بات کرنے والے نہیں کرنے والے صاف اچھے خاصے بدر کی نماز دوست خیال پڑا تھے وہ رات میں گئے تھے کہاں گئے تھے پچیس کلو میٹر دور گئے تھے دور کا رشتہ ہو گیا کا نہیں بہت دور کا بہت دور کا اور بہت دور جانا تھا جائیں آگے جب معلوم تھا کہ ایسا کرنے سے نماز گول ہوتی تو کیا ایسے تقریب میں جانا درست ہے پوچھا تو یہاں صلاح لئی فرمایا وسلم کے تحجد کی نماز ترین نماز ہے اللہ کرے کہ یہ چیز اللہ مجھے بھی سمجھا دے اور آپ کو بھی سمجھا دے کیا چیز کی اللہ پاک سے لینے کے لیے تحجد کی نماز وقت ہے وہ وقت مگر بتاؤں یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں یہ بھی ذہن میں لیجیے مانگی اللہ پاک کی توفیق کی تحجد میسر ہو جائے میسر ہو جائے ایک اللہ والے کا انتقال ہوا پوچھا کہ کیا ہوا آپ کا اللہ کے پاس بولے کام بن گیا نکل گیا مامل اللہ نے رحم فرمایا بولے وہ آپ سے دین کے بہت سے کام کرے کس پر ہوا کام معاملہ سب چلے گئے بولے رات کی جو چند رکاتیں پڑھ لیتے تھے نا وہ رکاتیں کام آ گئی ہماری راستوں میں جو کچھ پڑھ لیتے تھے نا وہ کام آ خدا کے پاس اللہ نے کہ جا تو اذان کے بعد یہ بولا جا رہا ہے کہ ابھی اذان بھی نا کتنا ابھی کتنا وقت ہے نماز کے لیے آدھا گھنٹے کا فاصلہ ہے نا چلو اور سن منٹ ہے ہاں وہ بھی ٹائم بالکل قریب آیا تھا امام صاحب لمبی رکھا جی پڑھاتے نا ہمارے امام صاحب گئے گئے تک ہو جاتا بھاگتے بھاگتے جانا یہ ہمارا مسجدوں سے تعلق ہے یہ ہمارا نمازوں سے تعلق ہے بھائی سنو حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حدیث آتا ہے فرشتوں کی تین جماعتیں ہوں لوگوں کے پاس ایک جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی ان کو یہ کہتے ہیں لامیہ کہ میرے فلاں فلاں بندوں کو اٹھنے نہیں دینا تحجد میں آنے نہیں دینا میرے پاس سلا دو ان کو بولے میں ان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا نہیں اٹھنا میرے پاس آنا ہی نہیں مسلے پہ فرشتے تھپک کے سلا دیتے ہیں نہیں اٹھنا تم سو جاؤ تو سو جاؤ محروم کر دیجیے خدا کی طرف دوستو یہ اللہ پاک کی توفیق ہے اللہ کا عطیہ ہے مانگو اس کو مانگ کے حاصل کرو سلا دو ان کو نیا نہ میرے سامنے ارے دوسری جماعت کے پاس بلا کے اللہ تعالیٰ ہے میرے فلاں فلاں بندوں کو اٹھا دو اٹھا دو فلاں فلاں بندوں اٹھاؤ جاؤ میرے پاس آنا وضو کرنا ٹھہرنا میرے پہلے سامنے آنا ان کا ٹھہرنا ان کا چھپنا ان کا ہاتھ اٹھانا ان کا رونا مجھے اچھا لگتا اٹھا دو ان کو میرے پاس لاؤ جی لاؤ لوگ فرشتے اٹھاتے ہیں ان لوگوں کو تبھی تو واقعات ہیں کہ پوری زندگی میں کبھی تحج خدا نہیں بھی ان لوگوں کئے لوگ آج بھی ہیں کچھ بھی ہو جائے نہیں خدا ہوتی تحجد ان کی وہ نظام اللہ سے مانگ لیا اللہ ہم کو بھی کھڑا کر لیا فرشتے بتاؤ ان کو اٹھا کے لاؤ میرے پاس لاؤ ان کو اٹھاتے ہیں فرشتے صورت حال یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یہ لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں سفروں میں چور ہوتے ہیں سفر سے چور ہوتے ہیں ابھی سوئے ایک گھنٹہ نہیں ہوا لیکن آنکھ کھل رہی ایسا کچھ الارم لگا ہوا ہے اچانک اٹھ گئے اب وہ سونا چاہے تو بھی نہیں سو سکتے صورت حال ایسی ہے منجانی باللہ مل اللہ کو انہوں نے منا لیا اٹھتے تھکاوٹ کے باوجود رات میں نیند نہیں ہوئی تب بھی وہ آتے وضو کرتے ہیں اور ٹھہر جاتے ہیں پھر اللہ سے راز و نیاز اللہ سے باتیں کرنے کا ہوتا ہے میرے دوستو اللہ کرے کہ کچھ اثر ہو جائے ہمارے حالت سفر کے اندر وہ سعود صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے سنا جو میں نے سنا براہ راست میرے ساتھی نے کہا تھا کہ ہم سفر میں ساتھ حضرت کے ٹرین کا سفر تھا بنگلور سے کرنول کی طرف آ رہے تھے سفر ہے ٹرین کا سفر ہے رات میں حضرت اٹھے تحجد کے وقت میں بچوں کو جگایا بچے بولے قبلا کدھر اس طرف ہوگا نہیں بولے ٹرین میں قبلہ رخ بنا رہے بتا رہے اس کر کے بڑھاپے کی حالت میں دی جی، وضو کر کے مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین میں کون سی نماز تحجد کی نماز یہاں اچھے خاصے فرض پڑھنے والے بھی سفر میں فرض گولے اور سفر تو سفر عمرہ اور حج کے سفر میں بھی فرض نماز گول ہے یہاں پر کھیل بنا لیا لوگوں نے بنا لیا کیا سمجھا اور ایک جماعت کے پاس اللہ بھجاتے ہیں فرشتوں کو کہ جاؤ ان لوگوں کے پاس ان کی خالی کروٹ بدل دو اگر کروٹ بدلنے کے بعد اگر اٹھ کے نماز پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے نہ پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے میں دونوں صورت میں سے راضی ہوں اس سے ان کی زندگیاں دین کی خدمت میں بتا گئی ان کے بعد سفید ہو گئے دین کی خدمت ہی کے اندر اللہ کی اللہ کے رسول کی کتاب کے اندر ہی زندگیاں پیٹ گئی ان کی ٹھیک ہے یہ بیمار ہے کروٹ بدل دو ضعیف ہیں ان کو پلٹ دو اٹھ گئے ٹھیک ہے نہیں پڑے تو بھی میں ہوں اس کی زندگی پوری ان کی میں بیت گئی ہے ایک اور بات دوستو مسلم اللہ میں مداخلت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے یقیناً ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کرے اور میں کروں گا جیسے ایک اور علماء بھی کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں کامن سب کورٹ کا جو مسئلہ ہے میرے دوستو دفاع ہے قانون ہے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور بھی دفات ہے دوسری چودہ سال کی عمر کے بچوں کو لازمی تعلیم وہ بھی دفاع ہے اس کو بھی نافذ کرنا وہ نافذ نہیں ہوا بھی نیز آور چیزیں ختم ہو جانا ہندوستان سے ملک سے وہ بھی دفاع نہیں ختم ہونا چیزیں شہر شہر دی جی، محلہ محلہ گلی گلی مل رہے ہے وہ بھی دفعہ اس کو بھی نہ کرنا نہیں اصل نشانہ شریعت نشانہ شریعت اصل نشانہ قوانین اسلام ہے اصل نشانہ پر مسلم پر اللہ پر اللہ سب بہانے طلاق وغیرہ سب بہانے اور ایک بات رکھتا ہوں وہ تو ہے لیکن ہمارا اپنا کیا رویہ ہم نے کچھ ماحول ایسا بنا لیا ایسی گندگیاں پھیلا دی کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہی ان کا اللہ ہے حالانکہ یہ پرسن اللہ نہیں یہ اللہ ہے غور بولتے کی طلاق دے دیے برخاست چلے گئے بیٹے تین دن کے لیے بول کے پندرہ دن تک نہیں آئے تلا نہیں جانا بول کے بولا تھا بغیر بلے کے نکلے تلا مطلب مسئلہ بنا کر رہے اسلام آئیے اونچے اونچے باتیں کر رہے ہیں چلا زور سے باتیں کریں آنکھوں میں آپ کی بات ہمارے خاندان میں کوئی نہیں کرے ایسے بولے چلا اسلام تھوڑی ہے مسلمان اسلام بولا ہے اسلام کا نہیں ہے یہ ہمارا اپنا بگاڑ ہے لوگوں نے غلط لوگوں میں اس کی غلط تشریح ہو گئی ایسا نہیں اسلام نہیں ہے مسلمانوں نے پہلے اسلام کو چھوڑا ہے اسلامی قوانین کو چھوڑا ہے اسلامی شریعت کو چھوڑا ہے اور غلط طور پہ لوگوں کے سامنے شبی آ گئی ہماری اسلام کیا ہے بتاؤں میں کیا کریں ایک بات کروں ایک اللہ والے بیوی کا مطلب بتا رہا ہوں بہت یہ بہت تیز ترار بڑے بڑے بادہ کرنے والی گالی گلوچ کرنے والی تاکہ ان کے شاگرد ان کے مریدین نہیں پک گئے سن سن کے کیا عورت کے ساتھ بسیرا کر رہے ہیں کیا گزارا کر رہے ہیں عورت کچھ ختم نہیں کری یہاں تو ختم پڑے تھے ہاں تراک نہیں دے رہے ختم کر سکتے نا شاگردوں نے مریدوں نے پوچھا عورت پر کے گالی گلو ہنگامہ برپا کرتے اس کے ساتھ نباہ کر رہے ہیں چھوڑ کیوں نہیں سلاح کیوں نہیں دیتے چھوڑ دو نا کیا پر حضرت نے سوچتا میں بھی ہوں سوچتا مگر دو چیزیں مجھے تو روک کے چیز ہے جو روک کے رکھیں بولے کیا دیکھو دونوں میں سے کوئی یا تو انہیں نکاح نہیں کریں گی یا نکاح کریں گی دینے کے بعد یا تو انہیں نکاح نہیں کریں گی یا نکاح کریں گے دونوں میں سے کوئی ہوں گی نا کی صورت تو نہیں ہے اگر انہیں نکاح کری یہ بلا دوسرے کے ساتھ جاتی بولے زبان تو وہی چلتی ہے نا پھر ہنگامہ تو وہی چلتا وہ مومن بیچارا پہچان ہوتا نا تباہی وہاں مچ جاتی وہ گھر میں شروع ہوتی تو میرے چھوڑنے کی وجہ سے وہ بیچارہ پھنس جاتا وہ دوسرے ایمان والے کو بچانے کے واسطے میں نوٹ کر لے رہا ہوں پورے دوسری صورت ہے کہ انہیں نکاح نہیں کریں گی تو زندگی پر جل جائے گی تکلیف میں گزارا کرے گی اس کی زندگی کا کیا ہوگا ایک مومن کو یا پھر ایک مومنہ کو بچانے کے لیے تکلیف ہو تو میں تکلیف میں خود لے رہا ہوں اللہ اجر دیں گا یہ ہے پرسنل یہ ہے اسلام یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ وآلہ وسلم اب ہمارے پاس کیا معلوم ہے ایک طلاق کا واقعہ آپ نے سنا بزرگوں سے کتابوں میں آیا جی ایک طلاق واقعہ کئی بار طلاق ہوگا معلوم ہے شوہر صاحب جو ہے کچن میں برتن دھونے کا نا دیر سے اٹھ کے وہیں جا کے برش کر لیے جلدی جانا تھا دفتر کو دیر میں وہیں جا کے برش مار لی برش کر لی شروع بدر شروع ہو گھر میں تم کو سلیقہ نہیں بولے یہاں کرتے ہیں یہ جگہ ہے تم بس سلیخا فلاں فلاں جو شروع ہو گیا مطلب سمجھایا ایمرجنسی میں ہو گیا ما یہ کرنا روز تھوڑے کا دھنا ہے سلیقہ نہیں بس سلیقہ فلاں فلاں دان کہاں پہ جا کے ٹوٹی تلا کیا کرے برش کرے نئے کرنے کی جگہ پہ کرے اسلام یہ ہے پرسن اللہ جو واقع ہمارے پاس آتا ہے تو ہم کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ ہم سب کو صحیح صحیح تفصیل اسلام کی پیش کرنے کی اور صحیح چیز اسلام کے لاگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تحجد کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے اور تحجد کی اہمیت اللہ ہم کو بتا دے اور آخری کے روزے کی بھی توفیق نصیب فرمائے جناب محمد بابا میاں تو خلیل ہیں اور دواخانے میں شریک کی ان کی صحت کے لیے اور تمام مریضوں کی صحت کے لیے پریشان حالوں کی صحت کے لیے دعا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت